کیوں رضاج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم نے وعدے کوئی دل میں یہ سرار چھانے والے ارے او چھانے والے آتا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو خوشی کے بھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک بے وفا دنیا پہ مت کر کا ہوگا شکار کوئی دل میں گے سرا چڑھ ہے ارے او چھاؤ چھاؤ سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی خالی چمن رہ جائے گا اتلسو کم خواب کے بستر پہ یوں نہ ہو کا کفن رہ جائے گا کوئی دل میں یہ سرا چڑھ ہے ارے او والے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا گے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ کی جی لگانے کی دنیا نہیں گئے یہ جان ہم نہیں گئے کوئی دل میں یہ سرا چڑھ ہے ارے او چھانے والے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو پیشن نرالا ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا کوئی دل میں یہ سرال کیسے کوئی دل میں سرا جڑ ہے ارے او چھان موت سے واپس نہ بے خبر ہے تو مہما ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ سے نکالی جائے گی کچھ پیک دل ساتھ ڈالی جائے گی پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور جب میری قبر میں تو جائے گا کام مانو زر بہانا آئے گا روئے گا چلائے گا پچھتائے گا کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھاؤں چھانے والے تو کر لے تو باپ اب کی رحمت ہے بڑی قبر میں اور حشر میں ورنہ ندامت ہوگی بڑی کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھاؤں چھانے ہے تجھ سے پڑ کچھ کہتی ہے تجھ سے پو رے یار کے جانے والے دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے کا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پیا ماندہ کبھی اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ مقام آیا یہ کون سن سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے گئے یہ کون سی احترام آیا فضا میں لبیک صدایں سفر شتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے پہ یہ کس کا نام آیا یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں سے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجیے غلام آیا اور یہ کہنا پا سے چھوڑ آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آنکھیں کچھ کہتی گئے تجھ سے وہ درے یار کے جانے واہ حسن تیرا یا رسول اللہ حسن تیرا ساتھ نہ دیکھا نہ سنا ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھال یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے پالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا حسن تیرا ساتھ نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے بأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب کا پد خلقتا کما تشاؤ حسن تیرا ساتھ نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے سما دے کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی دھوم کی ہے ماشا اللہ وہی دھوم کی ہے ماں اللہ اور مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل پارس نچل کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے تو چل چل ہم پارس تم نے جب تک کا سناتے جائیں گے دھوم کی ہے ماشا اللہ بٹ گئے آپ مٹا دے اس زمانے بھر کا یہ فائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں متے جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں نثار کے محل پر ہزاروں ہی کے بل سوائے کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے وہی دھوم ان کی ہے اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے حاکم حکیم حکیم دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت قبر کی ہے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے آشا غلط غلط یہ بس بے بسر کی ہے اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچتی ہو واللہ ذکر حق نہیں تجھی سفر کی ہے تپ نجدیت نہ کفر نہ اس نام سب پہ ہر کافر گھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے ذکر الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ کو خر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے پائیں گے سنکار میں نہ لاگنا آجت اگر کی ہے مٹ گئے آپ مٹانے والے اور سن پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور سن پر میرے آقا کی عنایت نہ سی نجیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا افر مرکر یہ بڑا جوش کا بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مٹ گئے آپ مٹا نے واہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے ارے ملکوں کی کیا مروبت کیجیے غیر جائے پہ تینوں کے دل غیر بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجیے پھیر دیجیے پھیر دیجیے پنچایت نہیں اور مصطفیٰ کے پل پہ طاقت کیجیے مٹ گئے آپ والے گلی Oh, my God. گلی سو نی اٹھ میرے دھوم مچانے والے میرے دھوم مچا ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش